محدثین کرام میں سے کسی نے کسی سے پوچھا گیا اسلام کے سچا ہونے کی کیا نشانی ہے کبھی تو یوں نظر آتا ہے یہودی دنیا پر چھا گئے کبھی یوں نظر آتا ہے عیسائی دنیا پر چھا گئے اسلام کے سچا ہونے کی نشانی کیا ہے مسلمانوں کے حکمران ہاتھوں میں شرابے لے کے ناچتے ہیں پھر اسلام کہاں سے سچا ہو گیا مسلمانوں کے طاقتور طبقے بعض دفعہ غریبوں پہ ظلم ڈھانے لگتے ہیں اپنی سچائی دکھائے گا اس محدث نے کہا تم نے نبی کی حدیث نہیں پڑھی نبی نے کہا یہ مجاہد قیامت تک رہیں گے اور حق بھی ان کے ساتھ بندہ رہے گا دنیا کے طوفان ان مجاہدین کو حق رستے سے نہیں ہٹا سکیں گے اسلام کی سچائی دیکھنی ہے تو ان مجاہدین میں تم آ کے دیکھ لو